اور انسان اگر صرف عقل سے سوچے تو وہ مسئلہ قابو میں نہیں آتا اور ہم لوگ چونکہ عادی ہو گئے ہیں ہر چیز کو ظاہری اسباب حالات میں دیکھنے پرکھنے کے تو اس لیے ہم اس خوف سے باہر نہیں نکلتے مثلا آپ کے سامنے فرض کر لیں کہ ایک آدمی لکڑی کو اپنے ہاتھ سے بغیر آلات کی مدد کے فرنیچر بنانا شروع کر دے تو آپ کے لیے بڑے تعجب کی چیز ہوگی ایک آدمی اشارہ کرے اینٹوں کو اور اینٹیں ایک ایک کر کے لگتی جائیں اور وہ اشارہ کرے مسالے کو اور مسالہ بن جائے اور دیوار تعمیر ہو جائے تو یہ چیز چونکہ ہم لوگوں کی عادات میں نہیں ہے اس لیے یہ بات عجیب لگتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت علیہ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی لکھتے ہیں جو اپنے مقام پر بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن ہم لوگ چونکہ اسباب سے نکل نہیں سکتے اس لیے ہم لوگ عقل کے تابع ہو کر سوچتے ہیں فرعون کو اگر دور دور تک بھی اس بات کی اطلاع ملتی یا اس کے ذہن میں کسی گوشے میں بھی یہ ہوتا کہ اس طرح دریا پھٹ جاتے ہیں اور راستہ مل جاتا ہے اور اس طرح پیچھے آنے والے ڈوب جاتے ہیں تو کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ دریا میں اترتا بھی گلزم اس کے بعد وہ گمان میں بھی نہیں تھا تو عمر بھر جب وہ سمجھتا رہا کہ یہ شخص جادو کرتا ہے اسی لیے اس نے جادوگروں کو بلایا تو بھی یہ سمجھا ہوگا کہ یہ بھی ایک جادو ہی ہے تو جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے مشکل لیکن بات بس اتنی ہی ہے کہ کیا انسان اپنی عادات سے ہٹ کر سوچ سکتا ہے اور کیا انسان اپنی عادات سے ہٹ کے کسی چیز کو قبول کر سکتا ہے نیوٹن نے سیب کو دیکھا اور اس نے سوچا یہ کیوں گرا ہے تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے دیکھا ہوگا اور ممکن ہے لاکھوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا لیکن اس نے عام انسانوں سے ہٹ کے سوچنا شروع کیا تو وہ ایک چیز تک پہنچا کہ یہ چیز ایسے ہے اسی طرح جب سب لوگ ایک ہی طرح کے سوچنے والے ہوں تو پھر ترقی نہیں ہوتی سوچ کا اختلاف ترقی پیدا کرتا ہے اور علم کے عروج میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات پر قدزن اور پابندی لگا دے کہ مت اس سے بڑھ کے سوچو اس لیے تعلیم کے مراحل سے ظاہر ہے آپ بھی گزرے ہم بھی گزرے سبھی گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے اساتذہ کو بھی جو تعلیم میں خوش ہوتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں اور بچہ بعض اوقات ایسا سوال پوچھتا ہے جس کا جواب خود ٹیچر کے پاس نہیں ہوتا اور ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ میں اس سوال کو جو تم کر رہے ہو کل آپ کے جواب دے دوں یا وہ کہتا ہے بیٹے ابھی ٹھہرو اور وقت آئے گا میں اس کا جواب دوں گا تو وہ گھر جا کر پھر خود پڑھتا ہے کہیں سے سرچ کر کے لاتا ہے اب تو آسان ہو گیا کہ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اب تو ایسے کامل مرشد ملے ہیں کہ انٹرنیٹ کہ دنیا جہان کی ترقی تربیت تعلیم بچے بھی چلے جاتے ہیں اور پیپرز نکال کے لا رہے ہیں اور وہ کام تربیت ہو رہی اور کچھ ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرو تو وہ چڑ جاتے پٹائی بھی ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے تنگ کرنے کے لیے ہے کہ تنگ کرنے کی بات نہیں ہوتی بچے میں شرارت کا ایسا شعور نہیں ہوتا کہ وہ چڑھائے ڈرتا ہے اندر سے لیکن اس کی معصومیت اسے یہ نہیں سمجھا پاتی کہ وہ انا کو چھیڑ رہا استاد کی تو ترقی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے جہاں سوچ کا اختلاف اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور یہ بات حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے ساتھ بھی تھی کہ سوچ کا اختلاف انہوں نے منع نہیں فرمایا اس کو انکریج کیا ہے پڑھایا ہے کہ بالکل ٹھیک ایک دو چار نہیں اگر آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو سینکڑوں واقعات ملیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اس کی بجائے اگر یوں کر لیں آپ فرمایا ضرور کر لیں بدر جیسی لڑائی اس پر آپ نے ایک جگہ کا انتخاب فرما لیا کہ یہاں لڑیں گے زمین پکی تھی پختہ تھی اور بات بھی یہی تھی کہ جمنا اور جم کے لڑیں گے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نا ایسے ہی تھوڑا اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ انتخاب وہی کے ذریعے ہے یا آپ کی اپنی سوچ ہے آپ نے میں نے خود سوچا ہے تو انہوں نے کہا پھر اگر ہم آگے بڑھ جائیں اور یہ جو آگے کی جگہ ہے اس پر جم کے ہم لڑیں بارش ہو گئی تو یہ دلدل ہو جائے گی سالیا لوگ لڑیں گے کیسے اور آگے چلے جائیں بارش ہو گئی تو وہ ایسی ہے جو ریت ملی ہوئی مٹی کی زمین ہے جم جائے گی اور اس پہ لڑنا ٹھہرنا آسان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے چلے جاؤں ساتھ کی بات تھی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں آپ نے فرمایا اور وہ کھجوروں کے لیے پرانا طریقہ تھا عربوں کا اور وہ کھجوروں میں نر اور مادہ کے بیچ ملا دیتے تھے حضور خزور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایسے نہ کرو تو پھر کیا ہو تو انہوں نے کہا جی کھجوریں تو پھر بھی ہوتی ہیں اور اس سال مدینہ منورہ میں کھجوریں ہی نہیں ہوئی بہت تھوڑی نہ ہونے کے برابر صحابہ رضی اللہ گئے اور ان کا جیسے آپ نے ارشاد کرنا تھا ویسے کیا اور نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم و کو یہ دنیا کے جو کام ہیں تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے اگر مجھ پر وہی آتی اور میں تمہیں کہتا تو پھر تو تمہیں ماننا ضروری تھا میں نے تو اپنی ایک رائے دی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی چیز کو پھر کرنا شروع کیا جو کچھ وہ پہلے کرتے تھے تو رائے کا اختلاف اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس سے نہ ہو سکتا ہو ہاں اختلاف رائے کو ادب کے ساتھ جمع کریں بہت مرتبہ یہ آئے دن کی بات آپ دیکھیں کہ جو کچھ آدمی سوچتا ہے تیس پینتیس برس کی عمر میں جب وہ خود ساٹھ ستر سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے بچے اس سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا یہ چیز ایسے کر لیں دادا یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں تو چیز جی، جو ترقی ہو رہی ہے بظاہر سائنس کی یا معاشرہ جدھر کو جا رہا ہے یہ چیزیں سوچ میں فرق کو پیدا کرتی اور جب فرق پیدا ہوگا تو پھر ترقی بھی ہوگی اور تنزل بھی ہو جاتا ہے کہ کسی اچھے آدمی کی بات نہ مانی جائے اور جو رائے دینے والا ہے اچھا اس کی رائے پر عمل نہ کیا جائے تو پھر تنزل بھی ہو جاتا ہے تو انسان عادی جب ہو اس چیز کا کہ وہ اپنے ماحول سے نکل کے ہٹ کے کوئی بات نہیں سوچے گا تو ترقی بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے ماحول میں ہے بس یہ آخری چیز ہے عقل ہے تو یہ بھی اور علم ہے تو یہ بھی اور اس عقل اور علم اس پر وہ مہر لگا دیتا ہے کہ بس اس سے بات اس کے بعد نہیں اس لیے جو لوگ دین ہو یا دنیا یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بس جیسے ہم سوچتے ہیں تم بھی ویسے ہی سوچو آگے نہ بڑھو اور اس کی مخالفت نہ کرو تو حقیقت میں انسانی دماغ کی ترقی پر پابندی لگانے کی بات کرتے مخالفت ایک الگ بات ہے اور اختلاف رائے ایک الگ بات ہے دونوں میں فرق کرنا چاہیے اور جتنا آدمی بڑا ہو جاتا ہے اتنا ہی تحمل ہوتا ہے اب دنیا میں دیکھ لیں چھوٹا بچہ ہے اور اس بچے کو اگر کوئی دوسرا بچہ کوئی بڑا کوئی اس کو ذرا سی بات کر دے تو یہ اس سے بھی ہو جاتا ہے ناراض ہوتا ہے اور یہی بات اگر تیس چالیس پچاس سال کے بندے سے کی جائے تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں اسی کے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہو گئی اور بچہ جس محویت سے اور جتنے انٹرسٹ سے اپنے کھلونوں اپنی چیزوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہے کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اپنی چیزوں سے ایسی محبت نہیں رکھتا جیسے وہ بچہ اپنے کھلونے سے کرتا اور اس سے وہ کھلونا چھین لیں تو وہ اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے اور یہی تیس سال بعد اسے دکھاؤ تو ویڈیو بن آتی ہے نا ویڈیو میں اگر آپ اسے دکھا دیں کہ یہ چیز تھی بیٹے جس پہ آپ تیس سال پہلے اتنا رو رہے تھے تو ہنسے گا کہ اچھا، اس چیز کے لیے بھی رویا جاتا ہے یہی چیز ہوتی ہے اور آدمی کی ساری زندگی انہیں کھلونوں کے ساتھ گزر جاتی ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے پھر اور کھلونے ہو جاتے ہیں پھر اور کھلونے ہو جاتے ہیں اور جب تک انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی نہیں کر دیتا تب تک حقائق حقائق تک نہیں پہنچتا اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور اور لوگ بھی مگر وہ جس مقام پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں ہم کہیں کہ یہ بات غلط ہے نہیں کہہ سکتے ہم اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں آج یہ موضوع پورا ہوتا بھی ہے یا نہیں ایک مثال آپ کو یہ دیں کہ اب اگر غور فرمائیں تو اس دنیا میں بات آپ تک پہنچنے کے لیے میڈیم کیا ہے ایک آدمی بولتا ہے اور دوسرے کے کام سنتے ہیں درمیان میں کیا چیز ہے جو اس آواز کو پہنچا رہی ہے یقیناً ہوا ہوا کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے آواز کے سفر کرنے کا اور یہی چیز اگر اوپر چلے جائیں خلا میں چلے جائیں تو ایک آدمی بولتا رہے گا دوسرا سنے گا ہی نہیں اس لیے کہ دونوں کے درمیان میڈیم موجود نہیں یہ انسان کے محدود ہونے کی بہت بڑی مثال ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس سائنس کو جو چار سو سال سے مسلسل لگے ہوئے ہیں اور جتنا کام کر رہے ہیں اور نت نئی ایجادات اور بجلی اور یہ اور وہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں کوئی آج سے پانچ سات سو سال پہلے کا آدمی زندہ ہو جائے تو یہ سمجھے گا کہ شاید وہ وہ, وہ پہنچ گیا ہے جادو کی دنیا اس کو تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کبھی ایسے بھی ہو سکتی ہالینڈ کا جو نیشنل گارڈن ہے لائڈن یونیورسٹی میں ہم گئے کچھ چیزیں دیکھنے کے نیشنل گارڈن میں گئے چھٹی بھی تھی لائبریری میں تو اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھنے کے بعد پہلا تاثر جو ذہن میں آیا تو ہم حیرت سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ یا اللہ یہ دنیا ہے اتنی خوبصورت یہ جنت کیا چیز ہو اتنی خوبصورتی سے نے پھول سجائے ہوئے ہیں کہ آدمی میں اگر ذوق ہو تو گم ہو جاتا ہے میں بھی حیرت ہو جاتا ہے کہ یہ یہ چیز کیا کیا کیا ہے ہے ایک سادہ سی مثال انسان کے لیے اللہ نے جو کچھ بنایا اس پچھلے چار سو سال کی ترقی کے بعد سائنس کی ساری ریسرچ کے بعد اب ہم پہنچے ہیں اس مقام پہ کہ میڈیم دوسرا تلاش کریں ایک ہوا ہے جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے کہ ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچے اور ایک اب یہ الیکٹرانک یہ جو فیلڈ دریافت ہوا ہے اور یہ جو آواز ہے یہ جو موبائل ہے اس میں آواز جاتی ہے اور میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پھر وہ تبدیل ہوتی ہے پھر دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے تو یہ انسان اب تک یہ صرف دوسرا میڈیم پا سکا ہے اتنے سو سال کی جدوجہد کے بعد ٹھیک ہے نا کہ ہم یہاں سے بولتے ہیں اور آواز دوسرے کو موبائل پہ سنائی دیتی ہے یہ بچوں کا کھیل ہو گیا لیکن اس سائنس کو کوئی پڑھے اور جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے ان کی ریسرچ کو دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ انسانی دماغ اور کاوشوں کی عظمت کیا ہے اتنے سو سال کے بعد اب جا کر ایک نقطہ کھلا ایک بات کھلی اور وہ یہ کہ آپ اس ذریعے سے بھی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور اس کائنات میں اللہ نے ہزاروں ایسے میڈیم رکھے ہیں کہ انسان اپنی آواز دوسرے تک پہنچا سکتا ہے مگر انسان کے بس میں نہیں ہے انسان کو پتہ نہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک بات پر تحقیق کریں لیکن اب تو مسلمان پڑھے کیوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمان بچے اور پڑھ جائیں اور فرض کر لو کوئی پڑھ بھی جائے تو وہ اس پہ کیوں سوچے کہ قرآن کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے وہ تو اسے بہت سے مل جائیں گے جو کہیں گے یہ کفر کی باتیں نہ کرو اب تک لوگوں نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ خدا کی وہی قطعی اور حتمی ہے اللہ نے جو کچھ کہہ دیا یہ یقیناً بات سچی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چونٹی بولی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا یہ کون سا میڈیم تھا درمیان وہ ہمارے پاس نہیں چونٹی کی آواز کو کیسے انسان سمجھے کیسے ریکارڈ ایک صورت تو یہ ہے کہ ماننے وہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا باپ ختم اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی ریسرچ کرے اور آخر پہ لکھ دے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکے یہ میری ساری زندگی کی کابش اور کوشش ہے میں نے چونٹی کی آواز پر محنت کی ہے اور میں نے پتا چلا کیا کہ چونٹی کی آواز کیسے سنی جا سکتی ہے کیسے سمجھی جا سکتی ہے انسان کے کام تک کیسے پہنچتی ہے وہ میڈیم ہی نہیں پتا حالانکہ یقیناً ہے ہمارے اور چیونٹی کے درمیان کیا رابطہ ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یقیناً ہے انسان کی نیت کا یہ تو قرآن کریم سے ہے ویسے ہی عرض کرتے ہیں کہ انسان کی نیت کا اتنا اثر پڑتا ہے ابن عربی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے جنگل میں ایک جگہ بہت سے ہرن دیکھے اور میں نے پکی نیت کر لی کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا اور صرف ان میں ملنا ہے جا کے ان پہ ہاتھ سے میں تم ان کے قریب گیا اور قریب گیا حتیٰ ہروں کا جو غول تھا اس میں داخل ہو گیا اور میں انہیں چھوتا رہا اور وہ آ کے میرے گھوڑے سے ٹکراتے رہے تو میرے دوست پیچھے تھے جب وہ آئے تو انہوں نے ہرنوں کا رخ کیا اور سب بھاگ گئے تو کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ تم تو ہم نے دیکھا کھڑے تھے کوئی نہیں بھاگا اور مجھ سے ہم سے بھاگ گئے تو میں نے کہا تمہاری نیت کیا تھی ان کا نیت یہی تھی کہ ان کے بچے پکڑ لیں گے گھر لے جائیں گے میں نے کہا یہ اس نیت کا فرق اب اسی میڈیم میں بات سوچیں کہ پہلی مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ابھی کہاں پہنچے انسان ہاتھی ہے اور اب تک لوگ یہی کہتے رہے ہم نے بھی بچپن میں سنا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہاتھی اپنے کان ہلاتا ہے تاکہ ہوا حاصل کرے اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھے اب آپ ہاتھی کے تحقیقات دیکھیں اور ریسرچ دیکھیں تو کچھ آدمیوں نے اپنی زندگی اس پہ وقف کر دی کہ ہاتھی کان کیوں ہلاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں میں جب عروج تھا اور مسلمانوں کے جو اچھے دن تھے بغداد میں آپ کو کتنے وقت نامی کتابوں میں مل جائیں گے جو آہستہ آہستہ تحقیق کے ساتھ چیزیں چھپ رہی ہیں کہ کسی نے یہ لکھ دیا کہ میری کل جائیداد چڑیا پہ خرچ کی جائے جو لوگ بھی چڑیا پہ کتابیں لکھ رہے ہیں چڑیا کو کچھ کر رہے ہیں ساری کتابیں اس پہ لکھ ساری کتابیں لکھنے والوں کو اس سے پیسے دیے جائیں بغداد کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی ایسا تھا جس کو بغداد میں یہ کہتے تھے کہ اس انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ چاہے تو بغداد کو خرید لے اور اس نے کیا کیا اس نے کہا جتنی میری جائیداد ہے بس اس بات پر خرچ کر دی جائے کہ گدوں میں کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے ٹرسٹ بن گیا کروڑوں روپے آ گئے لوگ آتے تھے ساری ساری زندگی اس میں کھپا دیتے تھے اور یہی اب جو مغرب کا عروج ہے اس میں کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس بات پر تحقیق کریں گے کہ ہاتھی کان کیوں ہلاتا ہے اب ہاتھی کو دو تین چیزوں میں انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی یہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ انسان جتنی ترقی کا سوچتا ہے ابھی تو بہت کائنات پڑی ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے کو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کو قحط کا پتہ چل جاتا ہے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہے یا نہیں ہے تحقیق کی تو پتہ چل جاتا ہے ہاتھی کو کہ کوئی ہتنی اسے کہاں بلا رہی ہے اور کس جگہ پر پائی جاتی ہے اور اس نے تحقیق کر کے لکھا کہ ہاتھی جب کان ہلاتا ہے تو ہر مرتبہ ایک ہی طرح کے کان نہیں ہلاتا کبھی کسی طرح ہلاتا ہے کبھی کسی طرح ہلاتا ہے اور اس کے ذریعے جو ویوز بنتی ہیں جو لہریں بنتی ہیں وہ اتنے سو میل تک دوسرے ہاتھی پر جا کر اثر کرتی ہیں وہ ادھر میسج بھیجتا ہے کہ یہاں پر بارش نہیں ہو رہی وہ ادھر میسج بھیجتا ہے کہ یہاں پر کیس سالی ہے وہ کہتا ہے اچھا بارش ہو گئی ہے آج تم سب ادھر چلے آؤ اور اس سے پورا دکھا کہ کتنے کتنے سو میل یہ ہاتھی سفر کر کے پہنچتے ہیں اور ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ ہاتھیوں کے کان ہلانے سے ہے یعنی جس طرح انسان کو اللہ نے زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ میڈیم دے دیا اب انسان اس کو نہیں سوچ سکتا لیکن تحقیق جب کرتا ہے حتیٰ کہ اس نے اپنی جان دے دی ایک جوان تھا وہ اسی پہ تحقیق کر رہا تھا افریقہ کے جنگلوں میں اور اس نے اس تحقیق پر ایک جگہ چھوڑا وہاں سے شروع کر دی اور کسی ہاتھی کے ساتھ جو بھی ہوا خیر ہاتھی کے پاؤں میں آ گیا ختم ہو گیا لیکن انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کے خلاف سوچتا نہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ اس بات کو فرما رہے ہیں وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں بتاتے ہیں جو عام طور پہ انسان نہیں سوچتا اور ہوتے وہ حقائق ہیں ایک مثال آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہو بھی نہیں سکتی دوسری مثال آپ اس کی دیکھیں یہ احرام مصر ہیں انہیں بنایا گیا اور مصر کی حکومت نے کئی لاکھ ڈالر اس پہ رکھے ہیں کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے کہ کوئی اس کا کھوج لگائے کہ احرام بنائے کیسے کہ لوگ لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں جاتے ہیں اب تک کوئی آدمی اس کا کھوج نہیں لگا سکا اور اب تو کھوج لگانے کے لیے ویسٹرن ہے نا وہ کھوج لگانا چاہتے ہیں کسی زمانے میں مسلمان بھی اس کا فوج لگانا چاہتے تھے مامون الرشید میں وہ تھا معتزلی لیکن اس کے دماغ پر اقلیات کا جو غلبہ تھا اور پڑھا ہوا تھا بڑے لوگوں سے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے تو اس کے ساتھ بات کرنا کوئی آسان تھوڑا ہی کچھ لوگ گزرے دجلہ کے پل سے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور کتابوں کو دھو رہا ہے اور روشنائی ساری جا رہی ہے تو تعلیم کا اتنا ذوق تھا اتنا ذوق تھا کہ ایک ایک فکرہ نقل کرتے تھے تو ہر ایک کے لیے تعجب کی بات تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے حتیٰ کہ مسلمانوں نے کاغذ ایجاد کیا کہ اس کاغذ کو ایجاد کرو اور اس کی عمر ہزار سال ہے جو کتابوں کے نسخے اب ملتے ہیں ہزار ہزار سال پرانے تو آخر وہ کاغذ کیسے محفوظ رہا کہ مسلمانوں کی ایجاد تھی تو وہ چند دن تک تو لوگ دیکھتے رہے وہ روز صبح اٹھ کے بابا جی آ جاتے تھے دھوتے رہتے تھے کتابوں کو سارا دن یہی مشغلہ تو اس پل سے ہر کوئی گزرتا تھا پڑھنے جاتا تھا کسی نے رک کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا ایک آدمی کی کتابیں ہیں وہ دھو رہا ہوں اور دو چار جمع ہو گئے ان کا کس کی کتابیں دھو رہے اس کا پا کی ان کا پا کیا مطلب اس نے کہا یہ جو امام ابو حنیفہ تھا اس کی کتابیں دھو رہا ہوں تاکہ ختم ہو یہ گمراہی پھیلاتی اور ابو حنیفہ تو اتنا گمراہ آدمی تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کرتے تو اتنا ثواب اللہ کیا نہ ہوتا جتنا اس شخص کے قتل میں بات معمون تک پہنچ گئی کہ بغداد میں یہ بھی تماشا ہو رہا ہے اس نے کہا بلاؤ ذرا بلا لیے گئے کتنا مختصر یہ کہ اس نے معمون نے صبح کھڑا کیا اپنے سامنے اور اس نے کہا ابو منیفا نے کہاں غلطی کی ہے بتاؤ اس نے جی فلاں جگہ فلاں جگہ بڑے خوش ہوئے اور لکھتے ہیں زہر کا وقت آ گیا اور معمون ایک ایک بات پر احادیث اسے سناتا تو زہر کے وقت چپ ہو گیا تو معمون نے کہا کہ اگر مجھے تمہاری عمر کا خیال نہ نہ ہوتا تو بڈھے یہ گردن زیادہ دیر ان کندھوں پہ ٹک نہیں سکتی تھی تم اس شخص کے متعلق یہ بات کہتے ہو جو دین کی ایک ایک پہلو اور ایک ایک سمت کو جانتا تھا اور بس یہی کافی ہے کہ تم بغداد چھوڑ دو وامد الرشید کو جستجو رہتی تھی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد شبلی کی نظر جا کر ٹھہری معمول پہ شبلی اور تو جیسے بھی تھے لیکن تاریخ میں ان کے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں تھا دیوبند کا بڑا نام اور شہرا تھا لیکن دیوبند تو کیا پورے ہندوستان میں تاریخ کے مقابلے میں ان کے مقابلے کے لوگ نہیں تھے کسی نے جب انہوں نے سیرت لکھی تو انہوں نے کسی کو خط میں لکھا کہ اس سیرت کو جو میں نے لکھی ہے تحقیق کر کے دیوبند لے جاؤ اور وہاں کے مزاج کا مجھے پتا ہے کہ وہ تو میری مخالفت ضرور کریں گے البتہ صرف ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اور وہ ماں محمود حسین حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ہٹے ہوئے تھے باقی لوگوں سے اتنے ہٹے ہوئے تھے کہ آپ نے اگر غالب کو پڑھایا تو غالب کا ایک شاگرد ہے ہر گوپال تختہ ہندو ہے اور بلا کا ذہین اور شاعر ہے بڑا غالب ایسے کسی چھوٹے موٹے کو منہ تھوڑے ہی لگاتا تھا غالب نے ہر گوپال کے نام بڑے خطوط لکھے اور پھر شاعری اور اسلام یہ چیزیں وہ آئے دیوبند ہندو تھے کسی ہندو کی شادی میں آئے تو شیخ الند رحمت اللہ کو پتا چلا کہ ہر گوپال آیا ہوا ہے تو حضرت خود اس شادی میں تشریف لے گئے اس سے ملنے اور وہ جتنے وقت بھی رہا جو مجلسیں جمی ہیں اور شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے اردو کے اور فارسی کے جو اشعار اسے سنانے شروع کیے اور وہ ایک شعر پڑھتا تھا تو حضرت دو پڑھنے کو تیار تھے وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میرا خیال ہے اس شخص کو صرف اردو کے ہی پچاس ہزار شعر یاد اور پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اتنے اتنے بڑے ذخیرے کا آدمی نہیں دیکھا اس کا حافظہ ایسا تو شکر الند رحمت اللہ بھائی اب تو بوڑھا ہو گیا اب کہاں حافظہ اب تو جوانی کی بات اس نے کہا جوانی میں اب کیا چیز ہوں گے جو بڑھا پائیے یہ بات حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے جو اس موقع پہ خود موجود تھے حضرت نے حضرت شیخ ال رحمت اللہ کے حالات پہ ایک رسالہ ایک چھوٹا سا لکھا تھا سلہٹ میں اسی برس ہو گئے اب وہ حضرت کی تحریر ملتی ہی نہیں گئی بہت میں نے تلاش کی کہ کہیں مل جائے جانا مدنیہ اور یہ جتنا حضرت مدنی احمد اللہ کا حلقہ ہے ان سے میں نے پوچھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت مدنی احمد اللہ لکھی بھی ہے یا نہیں لکھی اس میں حضرت نے لکھا تو شبلی نے کہا کہ وہ آدمی ایسا ہے جو اس تحقیق کی قدر کرے گا تو شبلی نے معمول کو رکھا ہیروز کی فہرست میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کہ اگر کوئی مسلمانوں میں اتنا بڑا شخص پیدا ہوا تھا پھر تو یہ معمول رشید تھا لیکن تھا متضلی عقل کا غلبہ تھا اس نے کہا احرام مصر بناؤ یہی سے توڑو کئی سال لگ گئے احرام مصر کو توڑنے میں اور جو سونا نکلا ہے اس نے حساب کرایا کہ اگر احرام مصر توڑے جائیں تو کتنا پیسہ لگے گا اور جتنا سونا نکلے گا اگر ہر ایک میں سے بھی نکلا تو کتنا نکلے گا تو لوگوں نے کہا جناب اگر یہ حرام توڑے جائیں گے تو جتنا سونا نکلے گا اس سے دس گنا تو آپ کو صرف توڑنے کے لیے سامان چاہیے اور لوگ چاہیے اتنے افراد چاہیے وہ کہتا کھوج لگاؤ یہ بنے کیسے کوئی کھوج نہیں لگتا مصر کی حکومت نے اپنی نام رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا کھوج لگائے وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں سائنس کی اب اس دو ہزار دس تک جتنی ترقی ہوئی ہے ابھی تک دنیا ایسی کرین نہیں بنا سکی جو کرین اس پتھر کو اٹھا سکے وزن ہی اتنا چھوٹے سے چھوٹا جو پتھر ہے اتنی بڑی کرین دنیا میں نہیں بنی کہ اس پتھر کو اٹھا سکے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اور مسالہ کوئی نہیں پتھر پہ پتھر رکھتے چلے گئے ہیں حتیٰ کہ چھوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور وہ پورا بن گیا ہے یہ مثال ہے اس بات کی یہ دوسری مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو اکل انسانی نہیں حل کر سکتی یہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی زمانہ مٹ گیا ختم ہو گیا عالم دوسرا ہو گیا جب عالم دوسرا ہو گیا تو اس کا حکم بھی دوسرا ہو گیا اسی لیے اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جو آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ما بل میرشار یہ دنیا میں دسویں حصے تک بھی ابھی نہیں پہنچے ان قوموں کے جن قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا تھا انبیاء علیہ السلام کی مخالفت میں کیونکہ جب دنیا بدلتی ہے احوال اور حالات بدلتے ہیں تو چیزیں بدل جاتی اب یہ ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق یہی باتیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا پیدائش سے پہلے اس وقت بھی میں اللہ کو یاد کرتا تھا اور انہیں شعور تھا خدا ہے اس کی یاد ہے اب یہ چیز ایسی ہے جو انسان اسے پڑھتا ہے کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے میڈیم ممکن ہے کہ چونٹی کی آواز کوئی سنے اور یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے احرام مصر کہ ہماری عقل ان چیزوں کا پوچھ نہیں لگا سکتی ولی اللہ اللہ علیہ اور بہت سی چیزوں کے متعلق لکھتے ہیں ایسی باتیں اپنے والد کے متعلق بھی لکھتے ہیں کہ ان میں یہ چیز تھی یہ چیز تھی ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ابن عربی نے تو اسپین کے متعلق اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اسپین جا کر دیکھ نہ آئے اور مسلمانوں کی وہ چیزیں نہ دیکھ آئے جو اب تک محفوظ ہیں اس کو ان کی عظمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی نے تاج محل نہیں دیکھا تو آپ ہزار مرتبہ بھی نقشہ کھینچ دیں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ تاج محل چیز کیا تاج محل کو بنانے والوں نے ایسا بنایا ہے کہ ستارے گھومتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں اس کا ایک مینار ایسا ہے کہ کتب ستارہ ہمیشہ اس کے سامنے ہوتا ہے کیسے بنایا کوئی نہیں جانتا تاج محل کس نے بنایا ہے اس پہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جا کر لکھا اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ علامہ اقبال ان سے پوچھتے تھے کئی خطوط علامہ اقبال مرحوم کے چھپے ہیں جن میں انہوں نے کہا سید صاحب یہ لفظ اردو میں کیسے ہے یہ لفظ فارسی میں کیسے ہے آپ اسے کیسے بولتے ہیں اور ایک جگہ لکھا ہے کہ سید صاحب یاجوج اور ماجوج پہ تحقیق کیجیے آپ کی تحقیق کیا اور ایک جگہ لکھا ہے اقبال جیسے آدمی نے کہ اسلام کی پچھلے پانچ سو سال کی تاریخ میں آپ کا آدمی نہیں ملتا کا اتنا مطالعہ ہو اتنا علم ہو پانچ سو سال سے اس امت میں آدمی پیدا نہیں ہوا آپ سب کچھ چھوڑ دیں میرے پاس لاہور آ جائیں اور میں آپ اور تیسرا لکھا ہے انور شاہ صاحب رحمت اللہ کا ہم تین آدمی بیٹھ کے اسلام پر لکھیں گے کام کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دنیا میں اب جدید اسلام کیسا مطلوب ہے اور فکہ نے اس پہ کیا کیا کام کی تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس موضوع پر قلم اٹھایا کہ تاج محل کس نے بنایا تھا اور انہوں نے لاہور کے خاندان کا لکھا کہ یہ لوگ گئے تھے تاج محل بنانے کے لیے اور انہوں نے اس کی پوری تحقیق لکھی اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اسپین کو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ جا کر دیکھ نہ لے کہ مسلمان کرتے آخر کیا اتنی بڑی بڑی چیزیں اتنے بڑے عجائبات ایک جگہ ہے بچایا اس کا نام اب تو پتا نہیں کیا ہوگی جیسے کرتبا تھا تو کارڈوبا بن گیا اور اسی طرح بہت سے نام بدل گئے ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے نماز میں جب سلام پھیرا تو مجھ سے ایک آدمی ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس چیز کے متعلق سوچ رہے تھے اس کا جواب یہ بڑا حیران ہوا میں نے کہا آپ کون ہیں انہوں نے اپنا نام بتایا میرا نام موسا ہے غالباً حسینہ نام میں نے کہا کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا میں کرتبا سے آیا کئی سو میل کے فاصلے تو میں نے کہا اب کب چلے میں تو ابھی سوچ رہا تھا انہوں نے کہا مغرب کی نماز میں نے تمہارے شیخ ابو مدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پڑھی تو سلام پھیر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا مرید ہے اس سوال کا جواب اسے چاہیے تو اسے جواب دے کے آ جاؤ تو میں نے فرض وہاں پڑھے تھے سنتیں یہاں پڑھی ہیں اور اب تمہیں میں جواب دے رہا ہوں اور میں چلتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا آپ سفر کر لیتے ہیں تو ان کا سفر کہاں کا میں نے کہا یہ تو زمین کا سفر ہے کہ تین سو میل کا سفر یا چار سو میل کا آپ نے ایک سیکنڈ میں کر لیا آپ اوپر بھی چلے جاتے ہیں تو کہنے لگے اتنی زیادہ نہیں جا سکتا میں نے کہا کتنا کہنے لگے تین سو میل ہوا میں اوپر چلا جاتا پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ابھی صبح کی نماز تو یہاں آپ نے پڑھی تھی اثر کہاں پڑی تو انہوں نے کہا اس پہاڑ کی چوٹی پہ میں نے کہا یہاں آپ نے کیا دیکھا تو انہوں نے کہا ایک سانپ تھا میں اس سے ملنے آیا تھا اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات بڑی آسان ہے سمجھ میں آتی ہے تو ان کے اور دوست بھی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم ایک سانپ سے ملنے آئے تھے تو میں نے کہا وہ سانپ کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ دیکھو تو میں نے جب دیکھا تو پہاڑ جو مجھ سے کافی فاصلے بڑھتا ایسے لگا یا تو میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا ہوں یہ پہاڑ میرے پاس آ گیا کچھ ہوا ہے ایسے بہت بڑا سانپ تھا تو اس سانپ کو انہوں نے کہا سلام کرو میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا پھر میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام اسے اپنا نام بتایا میں نے کہا کیوں ہو تو اس نے کہا اللہ نے بھیجا ہے اور خدا کی بہت سی مخلوق ہے جس کی حفاظت میرے ذمے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے بڑے ہو تو انہوں نے کہا وہ دیکھو تو وہ پورے پہاڑ کے گرد لپٹ کے پھر بھی اس کی دم اس کے سر سے آگے چلی گئی تھی اتنا بڑا سانپ تو کہتے ہیں میں ذرا سا گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم کس کے مرید ہو تو میں نے کہا ابو مدین رحمت اللہ علیہ کا تو انہوں نے کہا اچھا اچھا میں نے کہا آپ جانتے ہیں ابو مدین کو اس نے کہا اس زمین اور آسمان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی جانور ایسا نہیں جس میں اللہ نے روح رکھی اور تمہارے شہر کو نہ جانتا میں نے کہا وہ کیسے تو اس سے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو رزق دیتا ہے اور لاکھوں کو خدا تنگی اور مصیبت سے نکالتا ہے وہ جو دعا امت کے لیے کرتا رہتا ہے یہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا سمندر میں کہ اس شخص کے لیے مجھ سے مانگا کرو یہ اب تین سو میل اوپر چلے جاتے تھے ایسے ہو جاتا تھا اس طرح کی یہ مسئلہ کرخی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا یہ کرخی بہت بڑے فقی تھے ان پہ ذرا سا متضلا کا اثر تھا مگر تعلق معلّہ میں اور فقہ میں اپنی مثال آپ تھے ان کے ایک مرید کہتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش آ گئی تو میں نے کرخی رحمت اللہ کو دیکھا وہ بیٹھے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے رو رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے یا یا واہ غو صاحب اللہ واہ غو صاحب اللہ اللہ تیری مدد چاہیے اللہ تیرے سامنے فریاد ہے تو اتنی مرتبہ انہوں نے پڑھا کہ میں نے کتنا شروع کیا تو دس ہزار سے زیادہ مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی اور پھر کہا کہ اس تک تغیر سونا ربکم جب تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے تو میں سمجھا کہ اب ان کے دل کو اطمینان ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کر لیا ہے کہ اب دعا ہوں کرسی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا اور یہ بات نقل کی ہے حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں زہبی بہت بڑے ناقد ہیں بہت تنقید کرتے ہیں بالکل کس کے انسانوں کو رکھتے ہیں بشرتے کہ وہ آدمی ان کے مزاج پر پورا اترے اور جو ان کے مزاج پہ برا نہ اتر رہے اس کو بھی لکھ دیتے ہیں خیر یہ بھی ایک قصہ ہے تو کرخی رحمت اللہ کے حالات میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ پانی پہ چلتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو بات میرا خیال ہے نہیں ہے البتہ جب میں دچلا کو اس دریا کو عبور کرنے کا سوچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سرا اس سرے سے ملا دیتے ہیں تو میں پہلا قدم یہاں رکھ کے دوسرا قدم ادھر رکھتا ہوں تو بس پار ہو جاتا یہ چیزیں ہیں جو ٹائم ٹریولنگ ہے وقت میں سفر کرنا یہ ممکن ہے یا نہیں بات تو یہ اور یہ چیزیں ہیں دنیا پہ سفر کرنا بنیادی بات یہ کہ اگر کبھی اس بات کا کھوج لگ جائے کہ ایک آدمی زمانے میں سفر کر سکتا ہے اور ایک آدمی زمین پر بغیر ان اسباب کے سفر کر سکتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں اور زمانے میں سفر کرنا یہ ممکن ہے لگے ہوئے ہیں سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں شاید کوئی وقت آئے اور زمانے کا کوئی راز ان پر کھلے کے ٹائم ہے کیا اور ممکن ہے وہ بھی سفر کریں لیکن وہ جو آیا ہے نا دجال کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس دن میں وہ پوری زمین گھوم جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے زمانے میں چھ مہینے کا دن اور رات ہو جائے گی یا اتنی طویل رات ہو جائے گی یا اتنی طویل دن ہو جائے گا اور صحابر بھی اللہ کا اللہ کے سن نماز کیسے پڑھیں تو آپ نے فرمایا اندازہ کر کے پڑھتے ہیں صاحب صبح القدیر نے اس سے استدلال کیا ہے اور ان تک جب یہ بات پہنچی کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر چھ چھ مہینے دن اور رات رہتا ہے تو انہوں نے اس پہ فتوا دیا انہوں نے کہا چھ مہینے میں رات ہے یا دن ہے بس اندازہ کرو کہ نماز کتنے گھنٹے کے بعد ہو سکتی ہے مثلاً ہے تو رات ہی لیکن عشاء کی نماز ہم دس گھنٹے بعد پڑھیں گے سو گئے دس گھنٹے بعد اٹھے اور عشاء کی نماز پڑھی اب ہے رات ہی عشاء کے بعد فجر کتنے گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے اس طرح پڑھ لیں گے ظہر کتنے گھنٹے بعد ہونی چاہیے وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا وقت ایسا ہو جائے گا اور دجال اتنے دن دنیا میں رہے گا اور ایک دن اس زمانے میں ہفتہ ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور ایسے اور ایسے اس پہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے واللہ عالم لیکن اساتذہ یہ فرماتے تھے کہ یہ دلیل ہے اس کی کہ دجال وقت میں بھی آ کر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا تصرف کرے گا کہ ہم نے اساتذہ سے بات سنی تھی اور وہ چونکہ پڑھے ہوئے تھے ہمارے اساتذہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے تو وہ حضرت شاہ صاحب کا حوالہ دیتے تھے مدنی رحمۃ اللہ سے پڑھے ہوئے تھے ان کا بھی حوالہ دیتے تھے اور ان سب کی صنعت جا کر گنگوئی رحمۃ اللہ سے مل جاتی ہے تو حضرت بھی فرماتے تھے کہ دجال کے زمانے میں ٹائم کا مسئلہ کچھ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے وہ کچھ چیز کرے گا اور اس حد تک ہو جائے گی چیز کہ زندگی اور موت یہ بظاہر دجال کے قبضے میں کچھ چیزیں آ جائیں گی اس کا ہلکا سا نمونہ اگر دیکھنا ہو بالکل معمولی چیز جیسے ایک تناور درخت بڑے سے بڑا تصور کریں تو اس کا بیج جب پھوٹتا ہے یہ سمجھ لیں شاید بیج پھوٹا ہو لیکن ایسے ہی خیال آتا ہے ضروری نہیں آپ اس بات کو مانیں اسرائیل میں انہوں نے مرغی بنانی شروع کی ایسی مرغی جس سے نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں نہ کوئی آتے نہ کچھ اور چیز مرغی کے گوشت کو انہوں نے کہا کہ اس میں چیزیں کیا کیا ہیں اس میں مثلا پروٹین ہے اس میں مثلا نمکیات ہیں یا کوئی بھی چیز ہے ان سب چیزوں کو جمع کر کے وہاں سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کرنا شروع ہوئے ہیں اور انہوں نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو مزید ترقی دیں ترقی دیں ہوتے ہوتے یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے نا خالص گوشت کے مرغی جتنا ہو جائے تو دنیا میں ہم یہ بھیجیں آئندہ نہ مرغیاں رکھنے کی سہمت نہ زبا کی سہمت نہ کوئی اور تکلیف نہ مرغیوں کی گندگی نہ کچھ بس مرغی کا گوشت اتنا بڑا لوٹتا بن رہا ہے دو کلو کا ایک کلو کا دنیا میں یہ گوشت چل جائے گا اور بس ہو جائے گا اب وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں اور کسی حد تک وہ کامیاب ہو بھی رہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی نوبل پرائز جیتنے والے ہیں اس وقت اسرائیل میں غالباً ستر یا سو سے زیادہ تو وہاں بیٹھے اور یہودیوں کے لیے پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے ان میں سے ایک ایک دماغ تو وہ کیوں نہ ان کی حفاظت کریں بھی ان کو پتہ نہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہم یہ سوچتے ہیں وہ کیوں ہیں لہذا انہیں مارو انہیں تو تم مارو گے یا نہیں مارو گے تم اپنے متعلق بھی تو سوچو دنیا میں غالباً پانچ سو یونیورسٹی جو ٹاپ کلاس کی ہیں ان کی فہرست اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی تو سب انہیں کی تو اسرائیل نے تو حفاظت کرنی ہے اس لیے کہ ان کے لوگ ہیں انہوں نے محنت کی ہے اب ایک سائنسدان تھا اس نے محنت کر کے یا جو کچھ بھی کیا اس نے بنا دیا ایٹم بم اب پوری دنیا بھگتتی رہے گی اس طرح کے کئی دماغ جہاں جمع ہو گئے ہیں اب وہ دماغ ایسے ہیں جو اس قوم کا سرمایہ ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہونے دینا ان کو بچا کر رکھنا ایک بات شاید پہلے بھی عرض کی ہو پھر کہتے ہیں ہم کہ انگلینڈ میں ایک مرتبہ کئی مرتبہ رہنے کا اتفاق ہوا ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہاں جس جگہ رہتے تھے روڈ وہاں کی بننی تھی تو کئی میل لمبی تو نوٹس آ گیا ایک مہینہ پہلے کہ اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ روڈ دوبارہ اس پہ کارپیٹنگ کی جائے گی پھر اگلے دن نوٹس پھر اگلے دن تو دیکھ دیکھ کے پتا چل گیا کہ ہونا تو ہے ہی مہینے بعد جب نکلے گھر پہ تو وہ ٹھیک تھا روڈ کام شروع تھا شام کو جب برٹش لائبریری سے واپس آئے تو وہ بالکل بنا ہوا تھا تیار تو پتا چلا ایک دن میں اتنی بڑی روڈ پہ انہوں نے کارپیٹنگ کر دی دوسری جگہ ٹھہرنا ہوا تو وہاں پر تھوڑا سا کام کرتے تھے روڈ کا پھر چلے جاتے تھے وہ دن کو کرتے تھے ڈیڑھ دو بجے سے لے کے تین ساڑھے تین تک بس ایسے پھر چلے جاتے تھے تو جو وہاں ہیڈ تھا اس سے میں نے پوچھا میرے کہ صاحب وہاں رہتے تھے تو روڈ ایک دن میں بن گیا اور آپ اتنے دن میں یہاں بناتے ہیں یہ کیوں اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ جو گھر ہے نا اس میں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے اور وہ سائنٹسٹ گورنمنٹ نے اس کو لکھا کہ ہم آپ کے گھر کے سامنے کی روڈ بنانا چاہتے اس نے کہا کہ آپ یہ گھر کی روڈ بنا سکتے ہیں لیکن میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہوں اور دن کو دو گھنٹے کے لیے جب میں ٹہلنے جاتا ہوں مارکیٹ جاتا ہوں تو اس وقت آپ یہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ نہ بنائیں تو گورنمنٹ نے پابند کیا کہ ایسے نہ ہو کہ کسی وقت شور ہو اور ان کو دماغی طور پر تکلیف پہنچے کیونکہ وہ اپنے پروجیکٹ میں مصروف ہیں تو دماغی سکون بہت ضروری ہے اس لیے وہاں بالکل ایسے نہیں کیا جا سکتا تو ہم اس وجہ سے مجبور ہیں صرف اتنے گھنٹے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم کام نہیں کر سکتے یہ دماغ کی قدر ہے کہ اگر کوئی آدمی سوچنے والا ہے کام کرنے والا ہے تو ہم اسے ضائع تو نہیں کر سکتے اس لیے یہ جتنی بھی ترقیات ہیں یہ بات ہے زمانے کی کہ زمانے میں سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہم کہتے ہیں زمانے میں سفر ہو سکتا ہے مثلا ایک آدمی اگر اللہ چاہے تو اسے آج سے ایک ہزار سال پہلے لے جائے اور اللہ تعالیٰ اسے بتائے کہ آج سے ایک ہزار سال پہلے چار سو ہجری میں چار سو تیس ہجری میں یہ یہ بزرگ زندہ ہے اچھا آج سے آٹھ سو سال پہلے چلے جاؤ اور یہ غزالی بیٹھے ہیں مل لو تم ان سے جا کے آج سے بارہ سو سال پہلے چلا جاؤ یہ امام بخاری بیٹھے آج سے چودہ سو سال جاؤ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں یہ زمانے میں سفر کرتے کوئی ماضی میں چلا جائے یہ ممکن ہے اور مستقبل میں چلا جائے یہ بھی ممکن ہے مثلا اب چودہ سو تیس ہے ایک آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ پندرہ سو میں کیا ہوگا تو ممکن ہے خدا اسے چاہے تو پندرہ سو میں دے جائے اور دکھا دے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہی ہے نا ٹائم ٹریولنگ اور اس کا تجربہ ہر آدمی کو ہوتا ہے مگر ہم سوچتے نہیں ہر آدمی کو ہوتا ہے والد کو ان کے انتقال کے بیس سال بعد دیکھتا ہے کہ آج والد صاحب آئے تھے آج نانا آئے تھے آج دادا آئے تھے پتہ ہی نہیں ہوتا پچاس سال ہو گئے ان کے انتقال کو تو یہ سفر میں ہلکا سا تجربہ ہے خواب کا کہ تم اتنا پیچھے جا کر ان سے مل رہے ہو آدمی کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ پرانا گھر میں نے دیکھا اس میں والد بھی تھے اور میری بھی یہ حالت نہیں تھی ایسا میں جوان تھا میں نے خواب ان کے دیکھا تو وہ اتنے ٹائم میں پیچھے لے جا کر بس ایک ہلکی سی ایک جھلک ہے جو خواب میں آتی ہے اس سے زیادہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مل جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے امتیوں کو دیکھا جہنم میں یہ عذاب تھا یہ عذاب تھا یہ عذاب تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتی تو آئے بعد میں ایک آدمی نے سود کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار سال کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار سال پہلے اسے دیکھا تھا وہ جہنم میں چل رہا تھا تو یہ کیسے ہو گیا اس کو ابن عربی رحمت اللہ نے حل کیا ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ادھر سے ٹائم کو اٹھایا اور قیامت والا دن جو تھا خدا نے سفر کرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو وہاں بھیج دیا کہ یہ ہے جی آپ کی امت کے ساتھ ہو رہا تو انہوں نے پر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے دو ہزار سال بعد قیامت آتی ہے تو دو ہزار سال بعد لے جا کر کھڑا کر دیا کہ یہ دیکھ لیں آپ کی امتی یہ کر رہے اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا قرآن کی اس آیت کی تفصیل میں کہ وَارِدُهَا کان رب کا اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم سے نہ گزرے گزرو گے اس سے جاؤ گے اور تیرے رب کا یہ پکا وعدہ ہے اس نے طے کر لیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جہنم انہوں نے کہا ہاں ایسے ہو جائے گا کہ جتنے جنتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم سے گزار دے گا وہ گزریں گے لیکن اس پہ جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہوگا بس خدا گزار دے گا کہ دیکھو یہ بھی ایک منظر ہے یہ بھی ایک چیز ہے تو اللہ سارے گزر جائیں گے دیکھیں گے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اب لوگ کہتے ہیں جی پھر جہنم کی آگ اثر نہیں ارے بھائی اندر فرشتے بھی تو ہوں گے نا ان فرشتوں میں بھی تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دے گا تو ٹائم کی ٹریولنگ کے ٹائم میں کوئی آدمی سفر کر لے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ابن عربی نے بھی لکھا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ایک میدان میں اسپین میں کہ اتنا صاف میدان اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے تیاری کی گئی ہو تو میں نے دیکھا لوگ آنا شروع ہوئے اتنے لوگ آئے اتنے لوگ آئے کہ میں انہیں دیکھ دیکھ کے حیران تھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا جتنے بھی انبیاء علیہ والسلام تھے نا دنیا میں اللہ نے بھیجے تھے یہ سب کی روحیں آئیں تو میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا بہت روشن چہرہ بہت چمکدار اور اتنے اونچے کر کے تو ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو ان کا میں ہود دوں علیہ السلام تو میں نے پوچھا کون ان کا قوم عاد میں جو نبی آیا تھا میں نے کہا آپ حضرات کیوں آئے تو انہوں نے کہا وہ جو بزرگ ہیں نا وہ بیمار ہو گئے ہیں اور وہ ہم سب کو اتنے اچھے لگتے ہیں اتنے اچھے کہ ہم سب نے کہا چلو جا کر ان کی عیادت کرتے ہیں تو ہم سب ان کا حال پوچھنے آئے تو ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا بس اب ان کا دن آ گیا ختم ہو جائے تو دو چار دن کے بعد یہ کچھ وقفے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ جو اتنے آئے نا اب لے کے ہی نہیں جائیں گے تو یہ کیا چیز ہے کہ ایسی دنیا ہے جو بظاہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کا وجود ہے حضور اکضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زوجین خرچ کرے گا ابن حبان میں آئیے یہ روایت اور بالکل صحیح ہے اور اللہ تعالی نے مطلب یہ کہ اگر اس کی زوجین کے خرچ کو اللہ نے قبول فرما دیا تو جنت کے دروازے اسے آواز دیں گے کہ تو مجھ سے آ جا زوجین کا مطلب جس سے آپ کہتے ہیں جفت ایک تین پانچ سال تو تاک ہو گیا نا آڈ ہو گیا اور ایک یا جفت دو چار چھ آٹھ حضور صلی اللہ علیہ جس نے زوجین یعنی دو چیزیں خرچ کی مثلاً خیرات کر تھی ایک کلو دو کلو دے دیے کسی کو ایک چادر دینی دو چادریں دے دی کسی کو ایک پنکھا لے کے دینا تھا دو دے دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح خرچ کرے گا زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر قبول مطلب ہو جائے گا جب تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا کہ جنت کے دروازے سے پکاریں گے کہ آؤ اب جنت کا دروازہ کیسے پکارے گا اس میں فرشتے ہوں گے یہ بھی ممکن ہے اور یہ کہ خود دروازہ پکارے یہ بھی ممکن ہے یہ چیزیں اب عقل سے بالا ہوتی ہیں لیکن ان کا وجود ہے حدیث پوری عرض کر دیں وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا تو وکل رضی اللہ نے رسول ان کے مفہوم یہ تھا کہ ایک دروازے کی پکار کو چھوڑ کے جب آدمی آگے جھل پڑے گا تو وہ پھر وہ اس دروازے سے پکارنے والے ناراض نہیں ہوں گے ایسی بات آئی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایسے نہیں ہوگا یعنی کسی کو کوئی رنجش اور تکلیف نہیں ہوگی اور پھر فرمایا تمہارے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ تم ایسے شخص ہو جس جنت کے آٹھوں دروازے دعوت دیں گے کہ تم ہم سے داخل ہو جنت کا دروازہ فخر محسوس کرے گا کہ اس دروازے سے حضرت وکر رضی اللہ عنہ داخل ہوں گے جس بھی دروازے سے یہ بات اس سے مجدد رحمت اللہ نے بھی لکھی ہے میں احادیث کے ساتھ اس لیے ان صوفیہ کی واردات کو ملاتا ہوں کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے نا کہ یہ تصوف ایک بدعت ہے اور ایسے شروع ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا انہیں سوچنا چاہیے کہ ان مشاہدات کی تصدیق اگر حدیث سے ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں اس سے تصدیق ہو جائے باوجود کہ یہ صوفیہ ان حادیث کو نہیں جانتے تھے وجہ کہ کتابیں اب چھپ چھپ کے آ رہی ہیں نا یہ ساری کتابیں ان کے زمانے میں تھوڑی تھی ہندوستان میں تھوڑی تھی ہندوستان میں تو صحیح بخاری ایک مدت کے بعد آئی حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے میں نے جنت کو دیکھا وہاں جنت مملوب از نور صدیق اکبر جو جنت مجھے دکھائی گئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نور سے رچی بھری ہوئی تھی بسی ہوئی تھی جنت اتنا نور تھا وہ رضی اللہ عنہ کا کہ جنت جگمگا رہی تھی جنت بھی تو کئی ہیں فرمایا جو جنت مجھے دکھائی گئی وہ جگمگا رہی تھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ آٹھوں دروازے جس آدمی کو پکاریں گے یعنی فخر محسوس کریں گے کہ وکر رضی اللہ عنہ اس سے داخلوں فرمایا تم ہی ہو وکر رضی اللہ عنہ خود دو میں سے دوسرے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو وکر رضی اللہ عنہ کو سوچو یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ثانی کہانی دو میں سے دوسرا خدا نے رضی اللہ عنہ کو الگ نہیں کیا دو میں سے دوسرا یعنی اسی میں جمع فرما دی اسی لیے وہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ نیکیوں کا تبادلہ کر لیں اور ایک دن اور ایک رات مجھے اپنی زندگی کی دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات اتنی بڑی نیکی کر دیتے ہیں کہ پھر چھوٹے موٹے جتنے بھی ہوتے ہیں نا لوگ یہ ساری زندگی بھی لگا دیں تو وہ اس فلائٹ تک نہیں پہنچ سکتے وہ تو ایک گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتا ہے آٹھ گھنٹے میں لندن پہنچ جاتا ہے اور یہ بیچارہ پیدل چلتا رہے ساری زندگی بھی تو نہیں پہنچ سکتا اس لیے بڑے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسی نیکی اس کی ہو تو پھر کیا ہوگا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے وہ ابوالسلی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب تقسیم ہوئی یہ لکھا بھی ہے گاندھی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ وہاں ملے گا اندرا نے لکھا اندرا کی کتاب ہے نا ٹروتھ اس میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی تھوڑا سا ذکر اندرا نے کیا تو اندرا نے لکھا ہے کہ ہم بالکل ینگ لڑکے اور لڑکیاں سارا دن کام کرتے تھے دلی میں کانگریس کی وجہ سے تو نہرو کی بیٹی تھی تو ہم سارا دن اس پہ کام کرتے تھے کہ کسی طرح یہ فسادات میں خون نہ بہے اور جب شام کو آتے تھے ہم گاندھی کے پاس تو گاندھی جی سے ہم کہتے تھے کہ اتنے مسلمان آج فلاں جگہ پہ مارے گئے اتنا خون بہ گیا اتنا کچھ ہو گیا تو گاندھی نے ایک دن سخت میں ڈانٹا اور اس نے کہا تم امن قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہو تم جب آتے ہو آ کے مجھے یہی کہتے ہو کہ مسلمان مارے گئے مسلمان اتنے شہید ہو گئے مسلمان ختم ہو گئے ہندو کیوں نہیں مرتے ہندو کیوں نہیں آگ میں چلتے مسلمان ہی کیوں بیچارے مارے جا رہے تو اتنا ڈانٹا کہ اس کا تم سب جھوٹ کہتے ہو تو اندرا کہتی ہے میں چپ ہو گئی اس پہ کیونکہ بڑے تھے گاندھی تو اس نے کہا کہ صرف ایک آدمی پر مجھے اعتبار ہے وہ اگر بات کرے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا مبالغہ نہیں کرے گا اور ماحول الرحمان سے انہیں ڈھونڈو مولانا آ کے جو دلی کے حالات بتائیں گے بالکل سچ بولیں گے میں تم لوگوں کو نہیں مانتا معاہد الرحمان سے رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے اور تقریر ہوئی انہوں نے بڑا کام کیا بہت کام کیا مسلمانوں کو بچانے میں ہندوستان وہ چاہتے تھے تقسیم نہ ہو ان کا موقف یہ تھا صحیح تھا غلط تھا اب ہم کیا اس پہ بحث کریں لیکن ان کا موقف یہ تھا اور وہ کہتے تھے مسلمانوں کو ہندوستان میں روکو مسلمان گاڑیاں اس زمانے میں گاڑی بڑی قیمتی چیز تھی اور اپنی املاک جائیداد کیا کیا چیزیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے مولانا عبد الرحمان صاحب کہتے تھے کاش مسلمان جاتے ہوئے یہ کہہ جائیں ہم سے کہ آپ لے تو ہمارے لیے یہ گاڑی لینا جائز ہو جائے ہم اسے بیچ لیں اور ہندوستان کے غریبوں پہ خرچ کر دیں لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی بڑی محنت کی موہ نہرو نے ایک دن اسمبلی میں یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کی آزادی میں ہندو ہندوؤں کی قربانی ہے معاہد الرحمان صاحب نے جو کھڑے ہو کے تقریر کی تو انہوں نے کہا وہاں حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور فلاں اور فلاں اور فلاں انہوں نے نام لے لے کے گنا اور اتنی زبردست انہوں نے جھاڑ پلائی کہ اگلے دن بالکل بھری اسمبلی میں پرائم منسٹر نے آ کے معافی مانگی نہرو اور اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں مانگنا میں بھول گیا تھا مجھ سے غلطی ہوگی رحمان صاحب رحمت اللہ نے بڑے کام کیے ان کی کاموں کا کیا ذکر کریں لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ایک دن وہ ملنے آئے شاہ صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے تو رائے پوری رحمت اللہ علیہ اتنے خوش تھے ان کے کاموں سے یہ ایسی شخصیت تھی جس سے نہرو ملنے کی تمنا کرتا رہا اور بڑے بڑے ہندوستان کے لوگ حضرت نے فرمایا ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے ہمیں حکمرانوں سے مل کے مسلمانوں کے لیے جو ہم نے کام کیے ہیں اس کا اجر ان لوگوں سے نہیں لینا حکمرانوں سے اللہ کے لیے تو اس پر ماتے تھے مولانا ندوی رحمت اللہ علیہ کہ جب مولانا سہاروی ہمارے شہر سے ملنے آئے عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے تو حضرت نے دونوں ہاتھ پکڑ لی اور فرمایا میری زندگی کی تمام عبادتیں مراقبے ذکر مجاہدہ حضر الرحمان تمہاری ایک تقریر پہ قربان فرمایا میرے ساتھ سودا کر لو یہ جو مسلمانوں کی خدمت تم نے کی نا سینتالیس میں ساری میری زندگی کی عبادتیں مجاہدے تم لے لو یہ ایک دن مجھے دے دو جو دلی میں تم نے گزارا اس لیے بڑے لوگ کبھی اتنی بڑی نیکی کر جاتے ہیں کہ باقی انسان باقی چھوٹے موٹوں کو کیا بتایا کہ نیکی کیا ہوتی ہے یہ چیز حضرت وکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی اور حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے حضور ع صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی وہ رات اور جس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جہاد نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایک دن اور ایک رات وقت مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی دے دیں اتنی عصمت تھی اسی لیے حضرت رحمت اللہ فرمایا جو جنت میں نے دیکھی ہما جنت باز نور صدیق ساری جنت جگمگا رہی تھی تو وکر رضی اللہ عنہ کے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں زمانہ اس میں ٹریولنگ کرائی سفر کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کہ ہزار سال دو ہزار سال بعد یہ دیکھیں آپ کی امت کیا کر رہی اسی طرح پیچھے بھی سفر ہو جاتا ہے قرآن کریم میں بھی آیا اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے فلاسکن فی کی دن اور آپ کبھی کبھی شک نہ کیجیے گا وہ ملاقات جو آپ کے علیہ فلاط السلام سے ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ صلاح سے معراج میں ملاقات ہوئی تھی وہ قدیم زمانے کی شخصیت ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اس طرح ملاقات ہوئی یا یہ کہ واقعی کسی اور طریقے سے ملاقات ہوئی تھی لیکن زمانے میں یوں سفر ہوتا ہے یہی چیزیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو آگے چل کے بیان کرتے ہیں یہ سمجھنی ذرا سی دشوار ہیں لیکن موضوع یہی تھا کہ اس پر بات کریں